سلام کے آداب جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے تعلق اور مسرت کا اظہار کرنے کے لیے السلام علیکم کہیے قرآن پاک میں ہے وہ اس جا جیا لدین یومین بھی آیاتینہ سلام علیکم اے نبی جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیے السلام علیکم اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے بالواسطہ امت کو یہ اصولی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان جب بھی مسلمان سے ملے تو دونوں ہی جذبات محبت و مسرت کا تبادلہ کریں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور آفیت کی دعا کریں ایک السلام علیکم کہے تو دوسرا جواب میں وعلیکم السلام کہے سلام باہمی الفت و محبت کو بڑھانے اور استوار کرنے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو آپس میں سلام کو پھیلاؤ ہمیشہ اسلامی طریقے پر سلام کیجیے کسی سے ہم کلام ہوں یا مکاتبت کریں ہمیشہ کتاب و سنت کے بتائے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیجیے اس اسلامی طریقے کو چھوڑ کر سوسائٹی کے رائج کیے ہوئے الفاظ و انداز اختیار نہ کیجیے اسلام کا بتایا ہوا یہ انداز کتاب نہایت سادہ بامانی اور پر اثر بھی ہے اور سلامتی و آفیت کی جامع ترین دعا بھی آپ جب اپنے کسی بھائی سے ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا تم کو ہر قسم کی سلامتی اور آفیت سے نوازے خدا تمہارے جان و مال کو سلامت رکھے گھر بار کو سلامت رکھے اہل و عیال اور متعلقین کو سلامت رکھے دین و ایمان کو سلامت رکھے دنیا بھی سلامت رہے اور آخرت بھی خدا تمہیں ان سلامتیوں سے بھی نوازے جو میرے علم میں ہیں اور ان سلامتیوں سے بھی نوازے جو میرے علم میں نہیں ہیں میرے دل میں تمہارے لیے نصح و خیر خواہی محبت و خلوص اور سلامتی و آفیت کے انتہائی گہرے جذبات ہیں اس لیے تم میری طرف سے کبھی کوئی اندیشہ محسوس نہ کرنا میرے طرز عمل سے تمہیں کوئی دکھ نہ پہنچے گا سلام کے لفظ پر الفلام داخل کر کے اور السلام علیکم کہہ کر آپ مخاطب کے لیے سلامتی اور عافیت کی ساری دعائیں سمیٹ لیتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ الفاظ شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کر آپ اپنی زبان سے نکالیں تو مخاطب کی ملاقات پر خلبی مسرت کا اظہار کرنے اور خلوص و محبت خیر خواہی اور وفاداری کے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے اس سے بہتر الفاظ کیا ہو سکتے ہیں السلام علیکم کے الفاظ سے بھائی کا استقبال کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ ہستی سلامتی سے نوازے جو عافیت کا سر چشمہ اور سراپا سلام ہے جس کا نام ہی السلام ہے اور وہی سلامتی اور آفیت پا سکتا ہے جس کو سلامت رکھے اور جس کو سلامتی سے محروم کر دے وہ دونوں جہاں میں سلامتی سے محروم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو خدا نے زمین میں زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے بس السلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ حضرت ابو حریرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجتے ہوئے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور ان بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو اور وہ سلام کے جواب میں جو دعائیں دیں اس کو غور سے سننا اور محفوظ رکھنا اس لیے کہ یہی تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہوگی چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے اور کہا السلام علیکم فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ یعنی وہ رحمت اللہ کا اضافہ کر کے جواب دیا قرآن حکیم میں فرشتے جب مومنوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو آ کر سلام علیک کرتے ہیں ایسی ہی جزا دیتا ہے خدا ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال صالحہ کے سلے میں جنت کے دروازوں پر جب یہ متقی لوگ پہنچیں گے تو جنت کے ذمہ دار بھی انہیں الفاظ کے ساتھ ان کا شاندار خیر مقدم کریں گے اور جو لوگ پاکیزگی اور فرما برداری کی زندگی گزارتے رہے ان کے جتھے جنت کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے ان کے استقبال میں کھلے ہوئے ہوں گے تو جنت کے ذمہ داران سے کہیں گے سلام علیکم بہت ہی اچھے رہے داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے اور جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے جنت کے ہر ہر دروازے سے داخل ہو کر ان کو السلام علیکم کہیں گے اور فرشتے ہر ہر دروازے سے ان کا استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے سلام علیکم یہ صلاح ہے تمہارے صبر و سبات کی روش کا بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر اور اہل جنت آپس میں خود بھی ایک دوسرے کا استقبال انہی کلمات کے ساتھ کریں گے داؤہم فیحا سبحان اللہم و تحیت ہوں سلام وہاں ان کی زبان پر یہ صدا ہوگی کہ اے خدا تو پاک و برتر ہے اور ان کی باہمی دعا یہ ہوگی کہ سلام سلام ہو تم پر اور خدا کی طرف سے بھی ان کے لیے سلام و رحمتی کی صدائیں ہوں گی جنت والے اس دن و نشاد کے مشغلوں میں ہوں گے اور ان کی بیگمات گھنے سایوں میں مسیریوں پر تکیہ لگائے شاد کام بیٹھے ہوں گے ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے لذیذ میوے ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا وہ جو طلب کریں گے رب رحیم کی جانب سے ان کے لیے سلام کی صدا ہے غرض جنت میں مومنوں کے لیے چار سو سلام ہی سلام کی صدایں ہوں گی لا يسمعون فيها لغوا ولا تعثيما الا قيلا سلاما سلاما نہ وہ وہاں بے حدہ بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں بس ہر سو سلام ہی کی صدا ہوگی کتاب و سنت کی ان واضح ہدایات اور شہادتوں کے ہوتے ہوئے مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ وہ خدا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اظہار محبت و مسرت کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرے ہر مسلمان کو سلام کیجیے چاہے اس سے پہلے سے تعارف اور تعلقات ہوں یا نہ ہوں ربط اور تعارف کے لیے اتنی بات بالکل کافی ہے کہ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے اور مسلمان کے لیے مسلمان کے دل میں محبت و خلوص اور خیر خواہی اور وفاداری کے جذبات ہونا ہی چاہیے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کیجیے قرآن میں ہے پس جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو دعائے خیر خدا کی طرف سے تعلیم کی ہوئی بڑی ہی بابرکت اور پاکیزہ حضرت انس کا بیان ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ پیارے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی بات ہے اسی طرح جب آپ کسی دوسرے کے گھر جائیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیجیے سلام کیے بغیر گھر کے اندر نہ جائیے اے مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے معزز مہمانوں کی حیثیت سے پہنچے تو انہوں نے آ کر سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ان کو سلام کیا چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیجیے یہ بچوں کو سلام سکھانے کا بہترین طریقہ بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی حضرت انس بچوں کے پاس گزرے تو ان کو سلام کیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر خط میں بھی بچوں کو سلام لکھا کرتے تھے خواتین مردوں کو سلام کر سکتی ہیں اور مرد بھی خواتین کو سلام کر سکتے ہیں حضرت اسما انصاریہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہم لوگوں کو سلام کیا اور حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ اس وقت غسل فرما رہے تھے میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کون ہے میں نے کہا ام ہانی ہوں فرمایا خوب خوش آمدید زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی عادت ڈالیے اور سلام کرنے میں کبھی بخل نہ کیجیے آپس میں زیادہ سے زیادہ سلام کیا کیجیے سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور خدا ہر دکھ اور نقصان سے محفوظ رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں تمہیں ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس کو اختیار کرنے سے تمہارے مابین دوستی اور محبت بڑھ جائے گی آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور آپ نے یہ بھی فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ خدا تم کو سلامت رکھے گا حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ سلام کیا کرتے تھے سلام کی کثرت کا یہ حال تھا کہ اگر کسی وقت آپ کے ساتھی کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے اور پھر سامنے آتے تو پھر سلام کرتے اور آپ کا ارشاد ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے اور اگر درخت یا دیوار یا پتھر بیچ میں اوٹ بن جائے اور وہ پھر اس کو سامنے آئے تو اس کو پھر سلام کرے حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں اکثر حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے ہمراہ بازار جایا کرتا بس جب ہم دونوں بازار جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر جس کے پاس سے بھی گزرتے اس کو سلام کرتے چاہے وہ کوئی کباڑیا ہوتا چاہے کوئی دکاندار ہوتا چاہے کوئی غریب اور مسکین ہوتا غرض کوئی بھی ہوتا آپ اس کو سلام ضرور کرتے ایک دن میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے کہا چلو بازار چلیں میں نے کہا حضرت بازار جا کے کیا کیجیے گا آپ نہ تو کسی سودے کی خریداری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نہ کسی مال کے بارے میں معلومات کرتے ہیں نہ مول بھاؤ کرتے ہیں نہ بازار کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں آئیے یہیں بیٹھ کر کچھ بات چیت کریں حضرت نے فرمایا اے ابو بطن ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے بازار جاتے ہیں کہ ہمیں جو ملے ہم اسے سلام کریں سلام اپنے مسلمان بھائی کا حق تصور کیجئے اور اس حق کو ادا کرنے میں فراغ دلی کا ثبوت دیجئے سلام کرنے میں کبھی مخل نہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے حضرت ابو حریرا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کیجیے اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی سے انبن ہو جائے تب بھی سلام کرنے اور صلح صفائی کرنے میں پہل کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ آدمی خدا سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اور آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تک قطع تعلق کیے رہے کہ جب دونوں ملیں تو ایک ادھر کترا جائے اور دوسرا ادھر ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جب دو آدمی ایک دوسرے سے ملیں تو ان دونوں میں سے کون پہلے سلام کرے فرمایا جو ان دونوں میں خدا کے نزدیک زیادہ بہتر ہو حضرت عبداللہ بن عمر سلام میں پہل کرنے کا اتنا اہتمام فرماتے کہ کوئی شخص ان سے سلام کرنے میں پہل نہیں کر پاتا ہمیشہ زبان سے السلام علیکم کہہ کر سلام کیجیے اور ذرا اونچی آواز سے سلام کیجیے تاکہ وہ شخص سن سکے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں البتہ اگر کہیں زبان سے السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ یا سر سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہو تو کوئی مذائقہ نہیں مثلا آپ جس کو سلام کر رہے ہیں وہ دور ہے اور خیال ہے کہ آپ کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے گی یا کوئی بہرا ہے اور آپ کی آواز نہیں سن سکتا تو ایسی حالت میں اشارہ بھی کیجیے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب کسی کو سلام کرو تو اپنا سلام اس کو سناؤ اس لیے کہ سلام خدا کی طرف سے نہایت پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے حضرت اسما بنت عزید فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس سے گزرے وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ نے ان کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا اس بات کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ابو داود میں ہے حضرت اسما کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ سلام زبان سے ہی کیجیے البتہ کہیں ضرورت ہو تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے بھی کام لیجیے اپنے بڑوں کو سلام کرنے کا اہتمام کیجیے جب آپ پیدل چل رہے ہوں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو بیٹھنے والوں کو سلام کیجیے اور جب آپ کسی چھوٹی ٹولی کے ساتھ ہوں اور کچھ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو سلام کرنے میں پہل کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے چھوٹا شخص بڑے کو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے افراد زیادہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کریں اگر آپ سواری پر چل رہے ہوں تو پیدل چلنے والوں اور راہ میں بیٹھے لوگوں کو سلام کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سواری پر چلنے والے پیدل چلنے والوں کو اور پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرنے میں پہل کریں کسی کے یہاں ملنے جائیں یا کسی کی بیٹھک یا نشست گاہ میں پہنچے یا کسی مجموعے کے پاس سے گزریں یا کسی مجلس میں پہنچیں تو پہنچتے وقت بھی سلام کیجیے اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگیں تب بھی سلام کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگو تو پھر سلام کرو اور یاد رکھو کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ مستحق اجر نہیں ہے کہ جاتے وقت تو آپ سلام کا بڑا اہتمام کریں اور جب رخصت ہونے لگیں تو سلام نہ کریں اور رخصتی سلام کو کوئی اہمیت نہ دیں مجلس میں جائیں تو پوری مجلس کو سلام کیجیے مخصوص طور پر کسی کا نام لے کر سلام نہ کیجیے ایک دن حضرت عبداللہ مسجد میں تھے کہ ایک سائل آیا اور اس نے آپ کا نام لے کر سلام کیا حضرت نے فرمایا خدا نے سچ فرمایا اور رسول اللہ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے لوگ انتظار میں بیٹھے رہے کہ آپ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے خیر جب آپ آئے تو حضرت تارخ نے پوچھا حضرت ہم لوگ آپ کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب لوگ مجلسوں میں لوگوں کو مخصوص کر کے سلام کرنے لگیں گے اگر آپ کسی بزرگ یا عزیز اور دوست کو کسی دوسرے کے ذریعے سلام کہلوانے کا موقع ہو یا کسی کے قط میں سلام لکھوانے کا موقع ہو تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور سلام کہلوائیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ جبرائیل علیہ السلام تم کو سلام کہہ رہے ہیں میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہنچیں جہاں کچھ لوگ سو رہے ہوں تو ایسی آواز میں سلام کیجئے کہ جاگنے والے سن لیں اور سونے والوں کی نیند میں خلل نہ پڑے حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دودھ رکھ لیا کرتے تھے جب آپ کچھ رات گئے تشریف لاتے تو آپ اس طرح سلام کرتے کہ سونے والا جاگے نہیں اور جاگنے والا سن لے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حزب معمول سلام کیا سلام کا جواب نہایت خوش دلی اور خندہ پیشانی سے دیجیے یہ مسلمان بھائی کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے میں کبھی بخل نہ دکھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان پر مسلمان کے پانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا مریض کی عیادت کرنا جنازے کے ساتھ جانا دعوت قبول کرنا چھینک کا جواب دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے تو راستوں میں بیٹھنا ناگزیر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے لیے راستوں میں بیٹھنا ایسا ہی ضروری ہے تو بیٹھو لیکن راستے کا حق ضرور ادا کرو لوگوں نے کہا راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ فرمایا نگاہیں نیچے رکھنا دکھ نہ دینا سلام کا جواب دینا اور نیکیوں کی تلخین کرنا اور برائیوں سے روکنا سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنے پر ہی اکتفا نہ کیجیے بلکہ رحمت اللہ و برکاتہ کے الفاظ کا اضافہ کیجیے قرآن پاک میں ہے اور جب کوئی تمہیں دعا سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر دعا دو یا پھر وہی الفاظ جواب میں کہہ دو مطلب یہ ہے کہ سلام کے جواب میں بخل نہ کرو سلام کے الفاظ میں کچھ اضافہ کر کے اس سے بہتر دعا دو ورنہ کم از کم وہی الفاظ دہرا دو بہرحال جواب ضرور دو حضرت عمران بن حسین کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر السلام علیکم کہا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا دس یعنی دس نیکیاں ملیں پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا بیس یعنی بیس نیکیاں ملیں اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ آپ نے جواب دیا اور فرمایا تیس یعنی تیس نیکیاں ملیں حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکر کے پیچھے سواری پر تھا ہم جن جن لوگوں کے پاس سے گزرتے ابو بکر انہیں السلام علیکم کہتے اور وہ جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور ابو بکر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو لوگ جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس پر ابو بکر نے فرمایا آج تو لوگ فضیلت میں ہم سے بہت بڑھ گئے جب کسی سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے السلام علیکم کہیے اقبار کی گفتگو شروع کر دینے سے پرہیز کیجیے جو بات چیت بھی کرنی ہو سلام کے بعد کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کوئی سلام سے پہلے کچھ بات کرنے لگے اس کا جواب نہ دو ان حالات میں سلام کرنے سے پرہیز کیجیے جب لوگ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے یا سننے میں مصروف ہوں جب کوئی خطبہ دینے اور سننے میں مصروف ہو جب کوئی اذان یا تکبیر کہہ رہا ہو جب کسی مجلس میں کسی دینی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو یا کوئی کسی کو کوئی دینی احکام سمجھا رہا ہو جب استاد پڑھانے میں مصروف ہو جب کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہو اور ذیل کے حالات میں نہ صرف سلام کرنے سے پرہیز کیجیے بلکہ اپنی بے تعلقی اور روحانی اذیت کا اظہار بھی حکمت کے ساتھ کیجیے جب کوئی فسق و فجور اور خلاف شرع لہو لعب اور عیش و طرب میں مبتلا ہو کر دین کی توہین کر رہا ہو جب کوئی گالی گلوچ بےحدہ بکواس جھوٹی سچی غیر سنجیدہ باتیں اور فحش مذاق کر کے دین کو بدنام کر رہا ہو جب کوئی خلاف دین و شریعت افکار و نظریات کی تبلیغ کر رہا ہو اور لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے اور بدت و بے دینی اختیار کرنے پر ابھار رہا ہو جب کوئی دینی عقائد و شعار کی بے حرمتی کر رہا ہو اور شریعت کے اصول و احکام کا مذاق اڑا کر اپنی اندرونی خباصت اور منافقت کا ثبوت دے رہا ہو یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کیجیے قرآن شاید ہے کہ یہود اپنی بددینی حق دشمنی ظالم ظلم و درندگی دجل و فریب اور خباست نفس میں بدترین قوم ہے خدا نے اس پر بے پایا انعامات کی بارش کی لیکن اس نے ہمیشہ ناشکری اور بدکرداری کا ثبوت دیا یہی وہ قوم ہے جس نے خدا کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبروں تک کو قتل کر ڈالا اس لیے مومن کو اس روش سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں یہود کے اکرام و احترام کا شائبہ بھی ہو بلکہ ایسی روش رکھنی چاہیے جس سے بار بار ان کو محسوس ہو کہ حق کی بدترین مخالفت کا انجام ہمیشہ کی ذلت و مسکنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کیا کرو اور جب تم راہ میں ان سے ملو تو ان کو ایک طرف سمٹ جانے پر مجبور کر دو یعنی اس طرح وخار اور دبدبے کے ساتھ گزرو کہ راستے میں خود ایک طرف کو سمٹ کر تمہارے لیے راستہ کشادہ چھوڑ دیں جب کسی مجلس میں مسلمان اور مشرقین دونوں جمع ہوں تو وہاں سلام کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایسی مجلس میں پاس سے گزرے جس میں مسلم اور مشرق سبھی شریک تھے آپ نے ان سب کو سلام کیا اگر کسی غیر مسلم کو سلام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو السلام علیکم نہ کہیے بلکہ آدھا برس تسلیمات وغیرہ قسم کے الفاظ استعمال کیجیے اور ہاتھ یا سر سے بھی کوئی ایسا اشارہ نہ کیجیے جو اسلامی عقیدے اور اسلامی مزاج کے خلاف ہو ہرخل کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوب بھیجا تھا اس میں سلام کے الفاظ یہ تھے سلام طب الہدا سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے سلام کے بعد محبت و مسرت یا عقیدت کے اظہار کے لیے مسافہ بھی کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسافہ کرتے اور آپ کے صحابہ بھی آپس میں ملتے تو مسافہ کرتے آپ نے صحابہ کرام کو مسافہ کرنے کی تاکید فرمائی اور اس کی فضیلت اور اہمیت پر مختلف انداز سے روشنی ڈالی حضرت خطادہ نے حضرت انس سے دریافت کیا کیا صحابہ میں مسافہ کرنے کا رواج تھا حضرت انس نے جواب دیا جی ہاں تھا حضرت سلمہ بن وردان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن انس کو دیکھا کہ لوگوں سے مسافہ کر رہے ہیں مجھ سے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا بنی لیس کا غلام ہوں آپ نے میرے سر پر تین بار ہاتھ پھرا اور فرمایا خدا تمہیں خیر و برکت سے نوازے ایک بار جب یمن کے کچھ لوگ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں اور آنے والوں میں یہ مسافے کے زیادہ حقدار ہیں حضرت حضیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مومن ملتے ہیں اور سلام کے بعد مسافے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل سلام یہ ہے کہ مسافے کے لیے ہاتھ بھی ملائے جائیں کوئی دوست عزیز یا بزرگ سفر سے واپس آئے تو معانقہ بھی کیجیے حضرت زین بن حارث جب مدینے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے دروازے پر پہنچے ان سے معانقہ کیا اور پیشانی کو بوسا دیا حضرت انس کا بیان ہے کہ جب صحابہ کرام آپس میں ملتے تو مسافہ کرتے اور اگر سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے